کر یہ تو ظلم ہوگا تو نازی اس محفل کے اندر اس چیز کی وضاحت کرنی کہ یہ سراسر مغالتا مغالتا آفرینی اور گمراہ کرنا اللہ تبارک و تعالی دے انبیاء علیہ السلاط تسلیم رسول اعظام یہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں یہ سراسر شیطانی نظریہ ہے کہ یہ دوسرے انسانوں کی طرح اس حقیقت کو سمجھانا اس حقیقت نو سمجھ تو پہلو یہ سمجھو کہ ہر عزت اور ہر اصلا اصل اصل ذات حق واسطے کیوں اس دی ذات کا تقاضا ہی ہے یعنی ذات ہی ایسی کہ جب وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تے ہر چیز کا خالق و مالک ہے تو اس دی ذات کا تقاضا ہے کہ اس دی عزت اور تعظیم ہوئے اس کی عزت اور تعلیم کسی دتیا بنایا نہیں ذات ہی موجب تعلیم دوسری شہر اگر عزت اور تعلیم لازم ہو تو اس کی ذاتی نہیں ذات حق واحد ذات ہے کہ جس کی عزت اور تعلیم خود اس کی ذات چاندی کیوں ذات چاہتی ہے دو وجہ وجہ ہر کمال دا ہر شان دا مالک ہر عیب اور نقص تو ذات ذاتی طور پہ پاک اور ہر چیز کا خالق ہے تو دو وجہ سے ہر کمال ذاتی اور اس کی ذات ہر نقص اور عیب کو ذاتی طور سے پاک ذاتی طور کا لفظ جڑا بولنے کا مطلب یہ کہ او دا کمال کسے دا ملیا نہیں کسے تو عطا نہیں ہوا ایک اجڑا وہی تنظیم وہ تسبیح وہ پاکی ہے ہر ایب تو ہر نقص تو تو ایک کسے دی دتی نہیں نہ اس کی ذات ہی مستحق ہے کس چیز کی ہر کمال دے ثابت ہوں ہر کمال دے اس بات بھی اور ہر عیب کے نقص کو تقدیس اور تنظی اور پاکی بھی یہ ہوئی مان ہے اللہ تعالی تو سوا تسبیح کسی بھی سبحان اللہ پاک اللہ یہ سبحان تسبیح جڑی ہے یہ صرف اللہ تعالی واسطے بولی جی کیوں کہ ہر ایب اور نقص تو پاکی جی اس کی ذات کا تقاضا ہے اس واسطے صرف اودی ہی ذات ایسی ہے کہ پاکی اودی ہوئے یعنی ہر عیب اور نقص کو پاک تصویر دا یہ مانا ہوتا ہے ہر عیب اور نقص تو پاکی نو بیان کرنا یہ تصویر حمد کیے ہر کمال اور شان نو دے واسطے ثابت کرنا اس واسطے یہ راگ ہے جڑا فرمایا سبحان اللہ واب ہم ہے نا ایسے سبحان اللہ ہے واب امن دے اللہ شاید سب بے سب ہم ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ ہوں تصویر کا مطلب کی ہوا ہر عیب اور نقص کو پاکی بیان کرنا پاکی ہاں پاک وہ ہے اصا صرف پاکی بیان کرنی ہے یا اپنے میں رکھنی ہے یہ نہیں کہ اصا ان پاک کرنا ہے اگر اصا وہ پاکی نہ بولی تو پاک ہی نہیں ہونا نا پاک ذات ہے پاکی وہ ذات کا مقتضا ہے اس کی ذات کا تقاضا ہے اصا پاکی بیان کرنی ہے یا عقیدے رکھنی رکھائیے تاکہ اسی پاک ہو جائیے سمجھ نہیں آئی تو تصویر ہر عیب اور نقص کو پاکی بیان کرنا اور پاکی مننے کا نام ہے اور ہم ہر کمال اور شان دو مختلف نا ایک ایب ہوتا ہے ایب اور نقص ایک خوبی اور کمال یہ دو الگ چیزیں ایک دا مفہوم سلمی ایک دا ایجابی ایک دی نفی کرنی ایک نو ثابت کرنی تصویر دا مفہوم سلمی نفی کرنی فلاں شہ پا کے فلاں ایپ کو پا کے فلاں ایپ پا کے فلاں گل کو پا کے بچوں تو پا کے بیوی تو پا کے آخر کہ نہیں یہ تصویر جس لیے خوبی اور کمال ثابت کرنا وہ جی ہر شہر جان والا ہے علم والا کلام والا سما ہے بسر والا ہے خالے کے مالے کے رازے کے فلاں ایک کمالات نے جڑے وہ منسوخ کر کے تھی حمد کر دے تو یہ حمد ہے وہ تصویر ہے اور توجہ جتھے بھی دیکھو گے تصویر پہلا ہوگی قرآن حمد بعد اس کی یاد ہے تسبیح کیوں پہلے تسبیح یہ سمجھو جی میں ایک شہر صاف کرنا برتن ان پہلا صاف کرنا بعد کوئی شہ پانی نہیں اس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ پہلے تصفیہ پہلے تے تحلیہ بعد پھر بھرنا گھٹنا کچھ پہلا گند لگا گلادت لگی برتن صاف کر لو گے پھر پاو گے توجہ ہے نا تو میرے بھائی تصویر ہے خالی کرنا اپنے عقیدے اللہ تعالی کے متعلق ہر تو پاک کر دینا اور اس ذات کے بارے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ وہ ہر نقص اور ایپ تو پاک یہ سمجھو برتن صاف کیا پھر جی ہر شان اور خوبی اور کمال وہ سمجھو ہر برتن دھد پا لو ٹھیک ہے تو تخلیہ پہلا تحلیہ بعد صفائی پہلا تو کچھ رکھنا بھرنا بعد تا کر کے پہلا حمد ہم سبحان اللہ ہے بابے ہم اللہ تعالی دی ذات اس کا تقاضا ہے تسبیح اور حمد او دا حق کے ذاتی تا کر کے اللہ تبارک و تعالی جبری طور اپنے خلق اور ایجاد اور قدرت کے نام کیونکہ وہ تسبیح اور ہم بھی مستحق ذاتی تو اس ذات نے ہر شہر کے اندر تسبیح اور حمد ہر چیز کے اندر تسبیح اور حمد نو بطور شعور داخل کیا اللہ تعالی دی تسبیح اور حمد نہ کرتی من شاید اللہ سب خوب حمد ہی ولا کلّہ تبتا تسبیح تم سمجھتے نہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور حمد کرتی ہے اس پاس جانا نہیں اتنے تک رکھ کے صرف یہ دسنا ہے توجہ ہر طرح کی عزت اور تعلیم کا ذاتی مالک مستحق بولو کوئی چیز مطلق کمال نہیں رکھتی کمال مطلق اس میں نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں ہر عیب سے پاک ہے نہ کہ مطلق کمال اس کی شان ہے اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے ہر عیب سے وہ پاک ہے لہذا محتاجی یہ ایک عیب ہے ہوں ہوں لوگوں واسطے مخلوق محتاجی عیب ہے لیکن ایک ایسا عیب ہے کہ خالق کی نسبت عیب ہے کہ بعد اوقات مخلوق کی نسبت خود ایک کمال کا سبب بن جاتا ہے محتاج ہونا بے اولاد اولاد ہونا بیوی بچے کا محتاج نہ ہونا انسان اولاد والا ہوٹا کمال والا بن گیا کر کے اوترا آ مذمت ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی واسطے یہ محتاجی بندے اندر انسان اندر کمال کا سبب ہے لیکن ادھر زوال کا سبب ہے ذات ذات حق کا تقاضا ہے کہ وہ بیوی بچے کا محتاج نہیں بیوی بچہ ہونا سارے واسطے کمال ہے وہ واسطے زوال ہے سمجھ نہیں آئی جی؟ ہوں ذات حق ہر عزت ہر شان ہر کمال دا ہر تعظیم دا ذاتی طور پہ مستحق کوئی کرے نہ کرے وہ اس کا محتاج نہیں کرے گا اپنا فائدہ ہے نہیں کرے گا اس ذات کا نقصان توجہ ہے ہوں تازیم ذاتی طور لازم ہو گئی ہر مخلوق توہین دی حرام ہو گئی ذاتی طور سے ہر ایک موجود کیوں اتنا بڑا حق رکھنا ہے ایک تو ذات خود ہر عیب کو پاک کے ہر خوبی کمال دا مالک دوسرا ہوے خالق مرشد یعنی اگر رات نو ویکھو تا بھی مستحق اگر عطا تے احسان نو ویکھو یعنی اگر وہ کسی کو کچھ نہ دیتا تو پھر بھی مستحق کے تسبیح اور حمد تھا اور پھر کجا کے وہ سب کچھ دے بھی رہا ہے حالانکہ انہوں مطلب ہے جانب ہے دو جانب ہیں اس کے تعظیم احترام اور عزت کی دو جانبیں ہیں ایک اس کی ذاتی جانب ہے ایک اس کے احسان اور انعام کی جانب ہے سمجھ نہیں لگی نہیں یعنی گل سمجھ آ کہ نہیں آئی یہ مانا یہ جی تفصیل کی جڑے دو لفظ پڑھن لگا نے تفصیل للہ مستحب اللہ سمجھ آ گئی کہ نہیں للہ ہے ساری کہ واسطے یہ دعویٰ ہے ساری عزت کا مالک کون حقدار کون یہ دعویٰ ہے دلیل کیوں دلیل اس سے یہ ہے کہ وہ تسبیح حمد کا ذاتی مستحق ہے اور احسان اور انعام کی وجہ سے بھی مستحق ہے جب ہر چیز ایک ذات بھی با کمال ایک خود آتا با کمال تو آتا اور احسان میں دیکھو تو تمام عزت اسی کی بنانے والا ہے وجود دینے والا ہے لہذا جی عزت نہیں ویکے گا تو تین ادھر جانا پینا لہذا تمام عزت کا مالک اللہ ہے کیوں ذاتی مستحق کے اور نسبتی مستحق نسبت عطا اور احسان کے پھر بھی مستحق سمجھ آ گئی کہ نہیں جس وقت ذات حق واسطے ثابت ہوا ذاتی عزت ہوگی اور عزت اور تعظیم اور تقریم اور احترام واجب ہے لازم ہے اس کی ذات کے اعتبار سے وہ ذاتی لحاظ نال احسان کے لحاظ نال جدھر دیکھو ہی حق کے لہذا تمام عزت مخلوق کے عزت کدو آئے گی عزت دے اتنے دے قبضہ ہو گیا استاد ذرا مخلوق ذاتی طور پہ عزت بھی مستحق نہیں کیوں کہ دی ذات پاک سے پاک نہیں ہو سکتی وہی مخلوق عطا اور احسان کسے سے کرے کوئی کمال نہیں رکھے یہ اپنا نہیں جب اپنا نہیں تو پھر کیویں ذاتی مستحق ہو گئے ہوں ذاتی طور سے مستحق نہیں ہونا اس ذات نے مستحق بنا عزت کا مستحق ہونا ورنہ مثال سمجھ لو ایک بادشاہ ملک ہر شہر ہوں اگر کسی کو کوئی چیز آئے گی وہ اتا کیتیا آئے گی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو مخلوق کا مطلب ہے عزت احترام تعظیم کی مستحق بنتی تو بنتی وہ بولو بولو اتا ہوں وہ اتا وہ کس چیز نابت ہو گئی وہ اس ذات دی نسبت نال ثابت ہو گئی نسبت تعلق جتھے اس عزت والے دی نسبت آئے گی تعلق آئے گا اتے پھر عزت آ جائے گی کیوں ادھر آ جائے گی یہ پھر اسی طرح بن جائے گا جی ایک حسین و جمیل بیٹھا ہے اس حسین و جمیل نے اپنا حسن و جمال کوڑیاں چیزوں میں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے اس ذات کریم نے مثال کا حسین و جمیل اگر مختلف شیشیا دسے گا ہوں اتنے سونا آخنا پینا لیکن یہ سونا شیشے نہیں کہہ ہیں یہ سونا کہہ رہے ہیں جیڑا تین براہ راست نہیں دسیا لیکن شیشیا جی شیشیا دیکھا سونے کی تعریف ہوتی ہے ہوں اس کی عزت کرے گا تو وہ اصل اس حق کی نہیں اس کی پی اسی طرح ذات حق عزت والا وہ نسبت آتی ہے سمجھ اس ذات کریم دا پرتاؤ آ گیا جتھے پرتاؤ آ گیا ہوں عزت حقیقت تعلق اس ذات کا جتھے پیدا ہوا جس رنگ چ پیدا ہوا اس نسبت اور تعلق او دے رنگ اس اسی رنگ دی عزت کرنی پھر ضروری ہو جانی ہے کیوں ضروری ہو جانی ہے کہ اے عزت بظاہر ہاں اس پر تو بھی لیکن حقیقت اصل یہ مثال جی کوئی حاکم اپنا بندہ کوئی بھیج دے تو اس بندے کی عزت حاکم کی شمار ہو چودھری کا پیغام لے کے اگر کوئی آئے تو عزت چودھری کی شمار ہوگی وہ بےزتی چودھری کی شمار ہوگی ہو مثال دینا جڑے گنڈ ہوں یہ ذات نال تیرے نہیں سی آیا میری نسبت نال آیا اصول دیا گلا علمی گلا نے اقلی گلا نے اقل سلیم انہوں سندیا سر سٹ جاتے وہ کہتے بالکل حق یہ فطرت ہے مطابق سولہ میں حکمت اس تو جڑا منحرف ہوے گا آپ چھتر کھائے گا توجہ نہیں فرمائی ہوں نسبت کا راج سمجھ آ گیا لیکن نسبت برابر نہیں تعلق برابر نہیں ہوں ٹھیک ہے نائی تعلق پیدا ہوا لیکن وقت چاٹ دا چاٹ ہوں جا پتر نو تعلق تے نسبت پاپ وہ نائی تو نہیں نسبت میں کلی رکھتا ہے اس کے تحت درواز افراد اشخاص ہوں گے قوت اور ذوق کلی مشکل ہو جائے گی قوت اور ذوق کو قبول کرتی جائے گی بدتی گھٹتی جائے گی نسبت چھوٹی اس تو چھوٹی اس تو چھوٹی گھٹتی گھٹتی نسبت بدتی بدتی بدتی بدتی کتنے پہنچ جائے گی توجہ نہیں فرمائی اخیر ایسا مقام بھی آ جاتا ہے ایک نسبت دوسری نسبت میں کٹ کے مار دی مثلا نائی آ جائے پتر کے مقابلے میں تو پیو آخر تری دے آخلو نائی دیا نائی آئی آ رہی تر میرے پتر برابر ہو گیا چلو جی پتر مثال دینا کوئی گھبراوے تو گل کرو ہوں اگر باپ کے مقابلے دن دا آ جائے ہوں سچی دسی کہ نسبت کا پتر نے لحاظ رکھنا کیوں رکھنا نسبت قوی ہے اقوا ہے مضبوط تر ہے بلکہ تر ہے خالی مضبوط نہیں وہ ٹوٹ سکتی سی ٹوٹ نہیں سکتی توجہ نہیں فرمائی نے یہ نہیں ٹوٹ سکتی ہاں اگر نسبت بناؤ والا رب وہ توڑ دے تو پھر تو ٹوٹ بھی جاتی وہ جے فرما دے لے سا من اہل اے لوہ تیرا نہیں ہوں بھاوے وہ نہیں تھی لیکن وڈی ذات جیڑی ذات ساری نسبت بنا والی ہے جی بڑا سکتی ہے توڑ بھی سکتی کوئی سمجھے کہ پتر ہی نہیں سی نا فرمایا عمل غیر سالے ہے لہذا میں نسبت بناؤ والے کٹ دتا ہی انہیں آخیا سونے ٹھیک تے شفقت فطری غالب آ کے آپ کھلوتے ہیں من اہلی یا چیتا آیا تو معافی منگی اللہ سونے نا تو فرما دیتا سی میں بھول گیا سی توجہ نہیں ہوں آ جا وہ بنا نسبت نسبت بنا دا وہ خود ہے میں نسبت کہو جی کتنے رکھی کتنے نہیں میری نسبت کتنے ہے کتنے امداد کرتے رہنا لیکن ان شاء اللہ گل تمہیں ایسی سمجھاوا گا تھی آ نامو سے ان شاء اللہ کے حوالے جل ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ انہوں نے نہیں سنی اصل دیکھو نا جی اسلام دلیل کا مطلب دلیل نہ لگ جانے دل بٹھا دینی گل سمجھا دینی ثابت کر دینی بھائی تو غلط ہے تیرا یہ کہنا کہ رسول اور دوسرے سب برابر ہیں تو اے اے رسول کی گستاخی مجھے بے قتل کیوں بن گئی یہ تیرا ظلم ہے یہ تیری جہالت ہے تیری حماقت ہے یہ سمجھا دینا پھر اگلے لوگوں تو چانن ہو کہ ہاں، گل تو ہوئی نا یہ مطلب ہے سچے تو جی نہیں دلیل اللہ ہونا تو پھر ابھی رخ ہونا شروع ہو جائے ہوں ارشاد فرما والی ولا ہے اللہ کے لیے عزت ہے والے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ولی موبینا اور ایمان والوں کے لیے والا کنل منا سے کنلا اور لیکن منافق اس رات کو نہیں جانتے منافق اس بات کو اس راز کو نہیں جانتے ہوں دیکھو بھائی جی پہلے سمجھا چکے ذاتی عزت کے لیے اللہ فرماتا والی بھی ہے ہوں جی وہ دوسرے اتائی ہوں توجہ اکائی دو وچ دو دی عزت اکائی ہے ایک دی ذاتی ہے ایک دی دو دی وہ کیڑے ایک رسول ایک ایمان والے پھر اتنے ترتیب سے غور کر ہوں جی مومنا لبھی ہے وہ ذاتی طور سے نہیں لبھی اور نبی وسیلے لبھی ہے درمیان رسول سیدھے نہیں لے سکتے والے رسول والے توجہ ذرا گل یہ بالکل اکھا نظر کے سامنے رکھنا پھر جا کے مکھن آخر نکلے گا سیا بندہ پہلی تک شروع گل کرے توجہ رکھتا ہے تاکہ انجام سمجھ آ نہیں تو پھر ہوں گل سمجھ للہ والے رسول اتنے ہوں لفظ ہو گئے اللہ فرمانا للہ اتے آیا اللہ اپنے وہ ننانوے نام نے انہوں ایک لیا سو اللہ یہ نہیں فرمایا لرحمان لرحیم پھر مانا بننا سی رحمت کی وجہ عزت جی لل غفور تو پھر مطلب بننا سی مغفرت کی وجہ سے بخشتا ہے اس وجہ سے اگر جہنم میں پھینک دے تو رحمت نہیں کیا ادھر کم رحمت کو عزت اس کی نہیں ہوگی اس وقت کیا اگر وہ نہ بخشے تو عزت نہیں رہے گی کی یہ مفہوم سلمی نکلنا تھی اللہ تعالی فرما دیتا ہے للہ ہے کی مطلب میں عزت کا مستحق ذاتی ہوں جی گل میں پہلو کی وہ کی مطلب وہ میرا شانہ سفت احسان نام دیکھو تو تے ہر کوئی آخے گا کہ تو عزت والا ہے وہ تھی یہ نام دیکھو میری ذات عزت والی ہے میں اپنے آپ عزت والا ہوں میری ذات ہی ہے انوکھی ہوں اگے دیکھو والے رسول ہی اتنے ہوں لے محمد نہیں اگے آیا للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اتنے علم والے حضرات نقطہ لکھنے میں رسول سیگا صفت ہے مومن سیگا صفت ہے او صفت مشبہ ہے اے اس میں فائل ہے چاہے تشبیح ہوئے یا اس میں فائل حدوسی ہوئے اتے رسول آیا ہے مومن آئے صفت حکم لگے وہ مسدر علت بنتا حکم دی کی مطلب جسل میں آج جو لو جسل میں آخا گوریا پانی پلا وہ مطلب ہر کسی آخر رنگ کی وجہ یہ مطلب مسئلہ ایس مثال میں دیسی طور سے سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہوں اللہ فرما رہا رسول کی عزت ہے اس کا رسول کا مصدر بنتا ہے رسالت اللہ دس گئے رسول کی عزت ذاتی نہیں رسالت کی وجہ سے ہے ذاتی میری تھی اس کی رسالت یعنی میری نسبت کی وجہ سے کہ وہ میرا پیغمبر ہے نسبت ہو گئی کہ اللہ کا رسول ہے اس رسالت کی وجہ سے اس رسول کی جب اگو فرمادہ والے میں ہوں دس دتا سو من والے یہ مطلب ہے نہ من والی نہیں توجہ نہیں جی رسول ہی رسول کی عزت عطا ہوں عطا عزت عطائی ہون دا سبب وچ آ گیا کہ عزت عطا کیوں ہوئی اور نسبت رسالت جڑ گئی ہے میرا رسول ہے میرا ہوں میرا اتنا بڑا تعلق پیدا ہو گیا تو ہال عزت نہیں کرنی اور ایمان والوں دی ہوں انہوں دی عزت کیوں ہے کہ مجھے مانتے ہیں وہ گورے رنگ والے اس وجہ سے پانی پلاؤ گورے رنگ آئی سمجھ نہیں لگی ہوئی یا الٹ کر لو بھائی میرے گورے کالے جڑے نے ہاں جی وہ کہڑے نہ رکھ لیں لیا گل تو مثال دینی ہے یار رنگ تو اس سونے نے بنایا نے اصل دل کا رنگ ویک لیا ہاں، ہاں، فرمایا دل کالے نالوں منہ کا چنگا جے کوئی اس جانے اچھا ہوے تا دل یار پچھانے اے چلے وہ یار پیچھے ہوے وہ مکان یار کے پتی سیا سیم نس گئے او بہ لگ گئے دل ٹھکانے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت خاجہ محمد شفیع صاحب شیخ العدیل مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہے سونا اور گل سمجھو للہ والے رسول والے والے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے ٹھیک ہے رسول عزت کس وجہ لا لے کیونکہ رسالت جیسی عظیم نسبت قائم ہو گئی ایمان والا اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے یہ میں کیوں آتا کیونکہ اس کو ماننے والا ابلیس ہے لیکن اس کی ماننے والا ہے جی میں تو آنا خبردار یہ میرا ہی کیوں آ کے میرے من گئی یہ ساڈی من گا ساڈے خبردار ہے دیال پہری آخر دیکھی تیری آخ کٹ دیا گا یہ ساڈا ہی وہ یار تیری جنس دا نہیں یہ تو کتا ہے وہ ساخیا تھا میں کتا ہے لیکن یہ سانو پچھاڑ دے یہ باقی خبردار ہے تیری ہے ایسے سچن جد جی۔ یہ گلا نے جہیا فطرت نے اس کتاب کا روزانہ پائی فطرت کی زمانے کی کتاب جہی ہے اسے روزانہ خود پڑھنا لیکن بےمان بندہ جا ہوتا ہے نا لانتی ایڈا بے اقل ہوتا انہوں سمجھ نہیں ہوگی سامنے پہ توجہ نہیں فرمائی جان جان کے شیران لے جاتے جی میرے تو میں گل سمجھاوا موضوع سمجھا لوا سو گھنٹے آدھے رہا توجہ ہے سونا اچھا ہوں ادھر ادھر دو تھان سے اس ذات پاک کی نسبت ثابت ہو گئی ایک رسولہ نبیاں توجہ نہیں سنا اگر کوئی اکیلے رسول ہی کیا ہے اس کے رسول تم تو رسولوں کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اضافت آدمی بناؤ یہ رسول سے سجے سمراد ہے لہذا جن سے رسول ہر رسول مراد من الرسل تعظیم اور توحید میں نبیوں میں فرق رکھنا یہ نہ کہ تو آخر میں ایسے عزت کرا گا دو دن کرا گا میں مومن ہوں گا نا جس طرح محبوب خدا کی تعظیم فرض ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی نائب تمام انبیاء یعنی حضرت عیسیٰ کی فرض حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تمام کی فرض کیوں کہ جب دیکھنا نسبت میں تو رسالت آئی اتنے بھی توجہ نہیں فرمائی نہیں اچھا، اچھا، اچھا، لیکن ہوں میں پہلو عرض کر گیا کہ نسبت تقریبی ہوں گی کمزور بھی ہوں نائی بھی پیش کی تھی آرزی ہے آرزی کمزور ہے بکتی ہے پتر دی پھر نسبت موجب تازیم بھی ہوں گی موجب محبت بھی ہوں گی کوئی محبت کا سبب مثلا نسبت پتر دی قائم ہو گئی پتر والی نسبت اتنے محبت آ گئی باپ والی نسبت اتنے تعظیم آئے گی ہوں یہ نسبت موٹیاں چھوٹیاں ہو گئی مخلوق کے تو سب کو موٹی نسبت نبیاں رسول کی توجہ نہیں فرمائی دوسرے نمبر پہ مومنا دی اچھا ہوں سوال توجہ کہ نسبت دا سبب کی بنیا ہے رسول نبیا رسالت اور نبوت سبب بنی وہ جڑا نقتا ظاہر کیتا رسول ذکر کرنے میں کہ رسول دی رسالت کے سبب دا ہے رسول دا لفظ کا دستا ہے کہ رسول کی عزت رسالت کی وجہ سے ہے وہ جڑا فقہ فکر فائدہ دسیا ہے قانون کہ جب کسی مشتق پر حکم لگایا جائے گا تو اس مشتق کا جو مصدر ہوگا وہ اس حکم کی علت اور سبب ہوگا تو رسول پر حکم لگا کہ رسول کی عزت ضروری کیوں ہوئی علت کی سبب کی اس عزت کا رسالت مومنا دی عزت کیوں ضروری ہوئی او دا سبب کی بنیا ایمان بولو نا کی بنیا ادھر ہوں ویخنے کیا نسبت رسولہ والی برابر ہے یا مولا دی بارگاہ دے اندر شانہ دا فرق ہے تل کا ڈوسل فضل بہد ہوں فرمایا انہ رسولوں بعض سے بعض بعض سے ایسا فضیلت بخشی کی مطلب درجے نے اتنے رسول ایک جیسے توجہ ہے کہ نہیں ایک ہے پیغمبری پھر پیغمبری دے صفات شانہ پیغمبری سارے ایک جیسے یعنی نفس سے پیغمبری پیغام لانے میں لیکن بعض متعلقات ایسے ہیں پیغمبری کے کہ انہوں نے مجھے فضیلت ہو جاتی ہے مثلا ایک رسول ہے بستی کا ہوں وہ رسالت کا تعلق ایک بستی نال ہے ایک رسول ہے شہر کا اس کی رسالت کا تعلق شہر کے ساتھ ہے ایک ملک اس کی رسالت کا تعلق ملک کے ساتھ ہے ایک رسول ہے مخلوق کا کہ جس کا وہ رب العالمین ہے یہ اس کا رحمت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علم بردار حق کو صدا کر شیخ الحدیث مفتی فضل احمد چشتی صاحب مفتی فضل احمد چشتی صاحب اچھا رسالت تو بعد ایمان پہ آ جاؤ کیا ایمان ایک جیسے تو دل کے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا ہے کہ تیرا ایمان تو میرے علی دیکھ جیسا ہن عزت کا سبب بنی نسبت ٹھیک ہے تو نسبت سبب بنیا ایمان نبیا رسول رسالت مومنا ایمان توجہ نہیں فرمائی مومنا ایمان سبب بنیا کیا دا نسبت وہ تعلق رب نال قائم ہون دا سبب کون بنیا بولو ایمان اے ہوں رنگ رب والا یہ ہوں ایک جیسا نہیں چڑھیا سارے دلیں یہ ہوں ایک جیسا جنا جنا رنگ چڑیا ہوگا نسبت دا ادب ودتا جائے گا جنا کٹتا جائے گا وہ نسبت جنگ کٹتی جائے گی وہ پتر کے والی گل کر جنی گھٹتی جائے گی عزت گھٹتی جائے گی جی تھڈو ہی نسبت مک جائے تو نسبت تھڈو مک شرول اللہ فرماتا ہے کافر تمام مخلوق سے بدتر ہے وہ رب مہد شریف جی کی نسبت نال ساریا عزت بڑھتی نے وہ فرماتا ہے کافر ساری مخلوق تو پیڑے نے کی مطلب انہیں اتنا وڈی توہین انہوں نے کی جڑے ہیں وہ ایمان والے انہوں نے فرما اولئکہم خیر البریہ یعنی یہ مطلب ہے کہ نسبت جڑا عزت احترام بنا کافر ہو گئے ہر چیز تو مومن ہو گئے ہر چیز تو چنگے پر اس گل میں چنگا اصل گل یہ وہ چنگا سی اس چنگے نال تیری نسبت ہو گئی ہے تو چنگا جی ٹوٹ گئی تو تر گندا جنوں نہیں نسبت جڑی وہ بڑا ہی گندا ہے جی وہ کرم چکرے ایمان نصیب ہو جاوے تے پھر او دی نسبت ادھر جڑ گئی پھر او چنگا ہوں اتنے نقتا آ گیا کتنے گل آ پہنچی کہ نسبت چھوٹی بڑی تگڑی ماری ہوتی گئی ادھر ویکو سجڑوں جی رب دا رنگ نبیاں رسولوں چ شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے قرآن یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق خلیفہ اعظم الاولیاء خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب علمبردار حق کو سدا کر مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے جیوے جیوے جیوے سجلو کافر تو مومنٹ کی عزت اللہ ایک نہیں بنائی کجا ایڈی بکواس کر دینی کہ عام شخص کو نبی کے ساتھ ملانا اور پھر نبیاں تو چھاڑ مار کے سید لمبے آلر ملانا اور یہ کہنا کہ جب دوسرے کی توہین کرنے والا وہ سزا قتل نہیں ہت کے عزت کرے تو قتل نہیں سید کی عزت کرے تو کیوں قتل ہو بھائی اتے عجیب گل نہ ہوئی توجہ نہیں فرمائی نہیں فرمائی سڈے لڑن کی گل نہیں نہ تیرے اقل کی کوئی سمجھ کی گل یا تیرے اقل نے شعور کی گل یہ بے شعوری کی گل ہے ترین این نی تمیل کی عزت اصل ہے تیری جتھے وہ کراؤں گا کرنی اوے کرنا انتہے کرا جتھے اپنا رنگ دیکھنا ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں فرمانا للہ الحمد حمد صرف اللہ کی تعریف ساری کیوں یوسف علیہ السلام ویکھے ویکھے یوسف سونا ہے تعریف ہوگی سونا ہے تعریف کیوں تے پھر یوسف تو پوچھ وہ ہے یوسف کہ میرا لوں لوں کہ تاریف ہو گئی وہ جی کیوں وہ فرماند نے تو پیشہ ٹور گیا جس وقت میں اپنے باپ کی پوشت لطفہ سا اے حسن میرے کو ہے تے پھر اس پانی تے نقش اونے سونا پایا تے پھر جن نے پایا ہے او دی تعریف کر جے ہن تو ادھروں مینوں سونا ویکھ کے تعریف کرے گا تے پہنچنا اس نقاش تک پہنچ پایا جے ادھر ادھر ویکھے گا تے تاں اوہی تعریف دا مستحق ہے تے جے ادھر ویکھے گا تے تاں مطلب یہ نکلیا سنگیا رب وحدہ لا شریف مولا اصل عزت کا مستحق وہی ہے تو پھر انہیں جتنے رنگ رکھا ہے وہی ہے لہذا نبیوں کو اور دوسروں کو عزت احترام میں برابر سمجھنے والا وہ دیوانہ ہے جو گلیوں میں گندگی کھاتا تھا اقل شعور ہے ہی نہیں وہ گل منیے ورنہ اگر اقل شعور ہو تو وہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ کی نسبت اصل عزت دیوانی جتھے نہیں ہوے گی اتنے نہیں جتھے ہوے گی ہوں کر کے ایک مومن ہوں فاسق ایک ہوں سالے یعنی ایک برا ایک نیک جی میں علی سونے کی گل کر گیا مثال ایسے ہوں جیڑا مومن برا ہے ایمانداری نسبت آئی کھڑی لیکن برائی نے اس نسبت کو کمزور کر دیا جب کمزور کر دیا تو ایدی توہین برائی دی وجہ جو برائی کی وجہ سے اس کی توہین جائز ہو بلکہ لازم ہو گئی کہندے نے فلا برا بندہ حکا پانی وکھرا کر لو کس وجہ لال ایمان دی وجہ لال ایمان دی کمزوری دی وجہ لال توجہ نہیں فرمائی نے اچھا ہوں جیڑا بندہ ہو گیا نیک ایمان ہو گیا تگڑا رنگ دا آ گیا بہتا اثر بھی ہویا تو اتنے بھی چڑیا جسے اندر ظاہر باطن رنگ چڑیا ہوں عزت ہو مت گئی وہ توہین جائز یا ضروری زیادہ ہو گئی لیکن ولیاں میں ولی گناہ تو محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں گناہ ہو سکتا ہے بلکہ کئی ولی کر بھی نہیں دیں بلکہ کئی پہلا گناہگار ہوتے ہیں بعد توبہ کر کے ولی بن جاتے ہیں چوروں کو تو بن گیا یہ مطلب ہے وہ کمزوری والا پاسا کھلوتا ہے تا کر کے ولی دی توہین کافر نہیں بنا سدا قتل اونج ایمان تو محروم ہو جائے سدا لمبے سدا قتل لیکن شریعت میں صحابی پاک دی توہین کرنے والا دی سدا بھی قتل نہیں رکھی شریعت نے مرتاد نہیں ہوں کیوں وہ نسبت نہیں آئی ہے وہ ایک قسم کی کمزوری موجود ہے جیڑا ہوتا ہے رسول تے نبی اے بچپنے تو لے کے آخر تک ہر گناہ تو معصوم ہوتا ہے تے گناہ نال ہوتی ہے نسبت کی کمزوری ارے چشتی دلیل ہر نبی گناہ سے شرم پاک ہوتا ہے اور شری طور پر محال ہے اس سے گناہ ہونا معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا گناہ محال ہے اکلن سے ہے محال نہ ہو لیکن شرم وہ جی دلیل کی اس کی دلیل ہے گناہ تے گناہ رہا خلاف مربت خلاف انسانیت جنوں بے ہودا کام کہندے ہیں نبی اودے تو ہی پاک ہوندا اس دی وجہ کی جی دلیل کی کہ دلیل اے وے کہ انہیں اللہ دا لیاونا ہے پیغام اگر جھوٹ کوئی غلط کاری کوئی غلط کام نبی کو ممکن ہوئے تے پھر جو پیغام لیا اعتماد نہیں ساڈا جی ناخے گا ہو سکتا ہے اتنے بھی کیتی کھڑا ہوگا رب کچھ آخر ہوگا یہ ابھی خوش لہذا حفظ ما تقدم جنو کہندے نے گناہ سے گناہ ریا بے ہودا کم بھی نہیں کر سکتا کیویں اگے بازار وچ ٹردیاں پھردیاں کھاندا پھردا ہوے نبی یہ بھی نہیں کر کیوں کہ تردیا پھردیا کھاندے رہنا انساناں دے وچ یہ برا سمجھیا جاتا ہے ادب کے خلاف پیڑی عادت پیڑی سفت سمجھی جاتی ہے یار فلانا ایڈا بے ہوگا ترتا پھرتا کھانا کھانا توجہ نہیں فرمائی ننگے ایویں ہر جگہ یعنی خلاف مرمت نبی خلاف مرمت کم تم پاک ہوں کیوں پاک ہوں کہ تاکہ کوئی گناہ نہ ہو جائے کیوں کہ جس وقت بزرگ فرماندن بندیاں دا شرم مک جائے پھر رب کا بھی مک جا جسے بندیاں دا شرم مکے اسلے تا کر کے جڑا بندہ بندیاں تو شرماوے گناہ نہ کرے اللہ نو بھی پسند کیوں اس واسطے کہ شرما پہ جڑے میرے مخلوق دے سامنے شرما پیا میرے کو بھی شرم کر جائے گا سمجھ نہیں لگی ہوں کربی گنا پاک ہو گیا کیوں ہویا تاکہ وہ نبوت اور رسالت شک نہ پوے گڑبڑ نہ آئے اعتماد قائم رہے بھروسہ رہے ہر بندہ آخ یار بندہ ٹھیک سی لہذا جی گل رب بھی کرتا پہ بھی ٹھیک ہو کر کے ایمان نال دسیا جی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف اعلان نبوت تو پہلو اللہ قرآن جی فرمایا تھا آپ کی کافر کی کہتے سن سچا بھی ہے امین بھی ہے ساری بھی آج کا سونی کیوں اللہ تعالی نے پہلو چالیس سال اس طرح رکھے تاکہ چالیس سال تو بعد جب یہ آخر میرے پیغام آیا ہر اکل سلیم رکھن والا سر سوشل ہوگی جی چالیا سال پاک رہا تو اگے بھی پاک جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے مت پرانے پاک دیا آیات پڑھ کے جنہوں میں گناہ دا آیا کھڑا ہوئے تو نسبت نبیا والی نبیا ول ہوئے تو گمراہ ہویا بیٹھا ہوئے کدی وہ تیو نہ کری ظاہر سے اس واسطے کہ متابل ہے وہ ظاہر مانا نہیں ہے اور سانو صاحب نے سمجھایا یہ سانو نبی پاک فرما نے مشکات شریف جو دی حضور فرما دے دل میں پھیرن والے رابع میرے دل دین پہ قائم رکھے صحابہ دن کردن یا رسول اللہ تمہوں سارے دل کا خطرہ رہا حضور فرمایا اے دل پھیرا رابا میرے دل دین پہ قائم رکھے نبی اپنے دل کی گل کر سمجھن یا رسول اللہ تمہوں دل کا خطرہ رہتا معلوم ہوا صحابی کا عقیدہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی نبی دی شان کے خلاف گل ہو نبی اپنے وال نسبت کر رہا ہو سمجھ لو ظاہر کچھ ہو رہے بچوں کچھ ہو رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نشانے تحقیق اعلی حضرت محمد شفیع چشتی چشتی صاحب صاحب شیخ فضل تاکہ اللہ بخش دے اگلے پچھلے نسبت نبی والے اگر پیڑے دین کا بیٹھا ہوئے گا وہ آخے گا نبی گنا نے اگر صاحب ہی بیٹھا ہوئے گا وہ آخے گا نہیں سا کر کے امام شافی امام آتا نبی ربا جیسوں کو بھی کہنا پڑا کہ جی یہ اگلوں پچھلوں کے گناہ ہیں حضور کے نہیں توجہ نہیں فرمائی آلہ حضرت کو کہنا پیا اگلے پچھلے یہ کیا کہنا یہ لوگ ہیں اس سمندر دے صحابہ اتباع موتی لینے ہی دینا آپ نہ بڑی ہلاک ہو جائے سمجھ نہیں لگی تو حضور ہزر گناہ تو وہ ہو گئے ہر نبی معصوم سے پاک ہو گیا گناہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک گنگا شان وسلم اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ٹھیک ہے جب سارے نبی پاک ہو گئے توجہ معصوم ہو گئے محال سے ناممکن ہو گیا انہوں کا گناہ تے نسبت کمزور نہ ہوئی نسبت ہو گئی پکی جب پکی ہے نسبت تو ہوں اللہ کی توہین کرنے والا کافر اور رسول و نبیوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہوں سمجھ لگی تو دوسرے دوسرے ڈبیا وی ہو گئے نہ صحابی کی توہین کفر و ارتداد نہ ولی کی توہین کفر و ارتداد صرف نبی رسول کی توہین کفر و ارتداد کیوں وجہ کی بڑی اور نسبت دی عصمت اور غیر عصمت معلوم ہوا یہ بالکل حق ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی توہین کرنے والا مرتد اور واجب قتل ہو جاتا ٹھیک ہے اگے اگلے مسائل جانا میرا مقصود نہیں میں صرف موضوع رکھا سی وہ میرے خیال میں جناب سمجھ آ نہیں آیا ہوں نبی بےزتی کرنے والے دوجے کی برابر تو نہ ہوا نا آخر آوایا سونے ربا پردہ